جریر اور عمر بن عبید نے عبد الملک بن عمیر سے انہوں نے عمر بن حریز سے انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے روایت کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھمبی من یعنی وہ کھانا جو سلوا کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے آسمان کی جانب سے اترا تھا یہ ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیالیس